الرحيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم قل يا أيها الكافرون أي نبي فرما دیجئے کہ اے کافرو لا آبدو ما تعبدون میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو ولا ان تم ما آبد اور نہ تم مشرق ہونے کے لحاظ سے اس معبود کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کرتا ہوں ولا ورن آبدم ما آبد تم نہ میں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم کرتے ہو اور نہ تم کرو گے شرک کی حالت میں رہ کے جس کی میں کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا راستہ میرے لیے میرا راستہ اس کے بعد سورہ نصر نصر کے معنی مدد کے ہوتے ہیں یہ مدنی صورت ہے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور فتح نصیب ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ دین میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں داخل ہوں گے فوج در فوج تو پھر آپ اس وقت اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے استغفار کیجئے بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اس کے بعد سورہ لہب ہے لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ یہ مکی صورت ہے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور خود بھی ہلاک ہو گیا ما اغنا عنہ مال ہوں و ماں کا سب اس کے مال نے بھی اس کو فائدہ نہیں دیا جو کچھ اس نے کمائی کی وہ بھی فائدہ اس کو نہیں دیا سیاست نارن ذات الحب قریب یہ داخل ہوگا ابو لہب آگ میں جو شولوں والی ہے اور اس کی بیگم بھی داخل ہوگی جو لکڑیاں اٹھاتی تھی فی جی دہا حبل من مسد پھر اس کے گلے میں پھنس گئی رسی مونج کی جو لکڑیاں اٹھا رہی تھی اس کے بعد سورہ اخلاص ہے فرمایا اے نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہی ہے وہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا اور نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے یہ جو صورتیں ہیں کلیہ الکافرون سے لے کر آخر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ان صورتوں کا ہر روز معمول بنا لیتا ہے تو تمام امور کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے شر وغیرہ کے لحاظ سے حفاظت کیے اور دیگر امور میں بھی سورہ کلیاہل کا اس صورت کا نام ہی کافرون ہے ہوا یہ تھا یہ مکی صورت ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تو کچھ لوگ یہ بڑے بڑے جو مشرقین کے سردار تھے جس میں ابو جہل بھی اور وغیرہ انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ بھی مکی ہیں ہم بھی مکی ہیں تو کچھ مل جل کر معاملہ چلاتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں تو ہم بھی آپ کی بات مانیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے بعض رات نے ساتھ یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ کچھ انہوں نے لالچ کی باتیں بھی کی تھیں کہ آپ جس گھرانے سے رشتہ چاہتے ہیں ہم وہ رشتہ بھی کرا دیں گے آپ سرداری چاہتے ہیں تو سرداری بھی آپ کو دے دیتے ہیں اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں وہ بھی ڈھیر لگا دیتے ہیں لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ ان کی عبادت نہ کرو بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے اللہ ہی کی صرف عبادت کرو یہ باتیں آپ نہ کہیں تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی چونکہ انہوں نے بہت نظریاتی لحاظ سے غلط بات کہی تھی کہ آپ بھی بتوں کی بات کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یا لالچ پیغمبر کو دے کے تو یوں کام کہنا بات کہنا تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی ان کو فرما دیجئے کافرو اے کافرو میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو اور تم جب تک ہو تو تم اگر اللہ کی عبادت بھی کرو شرک پر رہتے ہوئے اللہ کی بات بھی کرو تو کیا عبادت ہے جب تک شرک سے باز نہ ہو تو اس چیز کو دو مرتبہ دہرایا میں نئی عبادت کروں گا جن کی تم کرتے ہو اور تم بھی نہ کرو حالت شرک میں رہ کے میرے معبود کی عبادت اور پھر فرمایا میں نئی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو مطلب یہ ہے کہ تاکہ یہ واضح طور پر سمجھ لیں تکرار کیا اس کو دہرایا بات کو کہ یہی تو اصل فرق ہے توحید اور شرک کا یا مواحد اور مشرق کا کہ وہ پیغمبر بھیجنے کا مطلب کیا ہے اللہ کا کہ جو پیغمبر بھی پھر ساتھ ہی بتوں کی عبادت بھی کرنے لگ جائیں اور لوگوں کو خوش کرنے لگ جائیں تو تکرار کیا بات کا بار بار بات کی ہے تاکہ کافروں کو بات سمجھ آ جائے کہ میں ہرگز ان بتوں کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں جن کی تم کرتے ہو اور تم بھی جب تک شرک پر قائم ہو تو اللہ کا نام لیتے بھی رہو اللہ کو مانتی بھی رہو تو کما حق کا ہو ماننا تو نہیں ہے شرک سے برات کرنا ضروری ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ شرک اور توحید دونوں جمع نہیں ہو سکتی کہ بندہ توحید پر بھی چل رہا ہو تو پھر شرک بھی کر رہا ہو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی آپ لوگ بھی حالت شرک میں جب تک ہو تو اللہ کی بات مانو بھی کچھ کچھ عبادت بھی کر لو تو وہ قابل قبول نہیں ہے شرک سے برات کرنا ضروری ہے یہاں پر بات سخت کی گئی ہے سخت سے مراد یہ ہے کہ پورے قرآن مجید نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی نا تو اکثر یہ عنوان استعمال ہوا ہے یا یوحناس او بدو رب اے لوگو اللہ کی عبادت کرو مطلب ہے کہ یوں اے کفر ہو تم کفر سے باز آ جاؤ اللہ کی عبادت کرو یوں نہیں ہوا اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جہاں مسلمانوں کو خطاب ہوا تو یا الزین آمنو کہا وہ تو وجہ اعزاز ہے ایک الگ بات ہے لیکن جہاں کافروں کو خطاب ہوا تو یا یوہناس کہا ہے اور سب سے پہلی تبلیغ بھی آپ کی جو کوہ صفا کی ہے وہ یا الناس او بدو ربکم ہے یہاں پر سخت جا کیوں استعمال کیا اس لیے کہ انہوں نے بات ہی بہت بے انصاف کی کی تھی بے انصافی وہ یہ کہ آپ بھی ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ساتھ یہ کہ آپ کو رشتہ بھی دیتے ہیں مال و دولت بھی دیتے ہیں سرداری بھی دیتے ہیں آپ بتوں کی بات کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو انہوں نے بہت غلط بات کی تھی اس لیے یہاں واپسی میں ان کو جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت دیا گیا کہ کافر ہو تم جن کی عبادت کرتے ہو ہمارا پیغمبر ان کی عبادت نہیں کرے گا تم کافر ہو یہ مسلمان اور مواحد ہے اور اس بات کو تکرار کے ساتھ کیا اور آگے سے ایک قسم کی بات یوں بھی کی لکم دین حکم ولی دین تم جب تک اپنے راستے پر ہو وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے تمہیں اس کی سزا ملے گی میرا جو راستہ ہے وہ نجات کا ہے اس کے اوپر جب تم آ جاؤ گے تو اس میں کامیابی ہے اور دنیا آخرت کے لحاظ سے اللہ کی طرف سے ضمانت ہے کامیابی کی تو اس لیے اس عیت میں اس صورت میں سخت بات کی گئی ہے رہی بات یہ کہ انہوں نے ایک قسم کی سلو کی بات کی تھی اور اسلام تو سب سے زیادہ سلو پسند مذہب ہے میں آپ کو درس میں یا کسی بیان میں بتا چکا ہوں کہ ہٹلر نے بہت تباہی کی ہے دنیا میں جیسے تاتاریوں نے کی تھی نا تو یہ ہی طرح نسل ملتی ہے ہلاک اٹھ دے تو فلان یہ تو بہت تباہی کی تھی وہ لاکھوں کے لحاظ سے یہودیوں کو قتل کر کے تو دس لاکھ یہودیوں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تاکہ آئندہ تمہیں جب یہودی تنگ کریں گے تو تم مجھے یاد کرو گے کہ ہٹلر نے جو یہودیوں کو قتل کیا تھا ٹھیک کیا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہودی ہے یہ کسی کے لیے بھی سکون کا سبب نہیں بن سکتے اس نے بہت تباہی کی اور پھر تنگ ہو گیا لڑائی کر کر کے پہلے تو عام سپاہی تھا جرمن کا پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا پھر بادشاہی تک پہنچ گیا تو بہت تباہی کی اور قتل و قتال کر کرا کے تنگ آ گیا تھا تو پھر اپنے دانشوروں کو کہا کہ پھر ٹرو کہیں دنیا میں کوئی سلو کا بھی راستہ ہے تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب وہ اس کے دانشور لے کے آئے کہ امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں جن کی بہت کتابیں ہیں سیر کبیر سیر صغیر جامع کبیر جامع صغیر زیادات زیادات و زیادات وغیرہ اس میں سیر کبیر وہ کتاب لے کے آئے جس میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمام وہ حدیثیں اور واقعات اور حالات اس کتاب میں جمع کیے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کی ہے جہاں جہاں جیسے جیسے معاہدے ہوئے جیسے مشرقین کے ساتھ ہوا بعض دفعہ یہودیوں کے ساتھ ہوا صلح ادیبیہ میں ہوا کہ سلو جہاں جہاں ہوئی ہے وہ واقعات سارے وہ آپ کے فرمان سارے جامع سیر کبیر میں موجود ہیں جو وہ کتاب لے کے آئے اور پھر اس کے بعد ہٹلر نے جنگ بندی کا اعلان کیا کہ شکر ہے کوئی دنیا میں ایسا بھی اصول موجود ہے کہ جو جنگ بندی کا بھی حکم اور ترغیب دیتا ہے اور سلو کا پیغام ہے تو بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تو سلو کے لیے آئے تھے نا مشرقین مکہ کہ آپ رشتہ چاہتے ہیں یا پیسے چاہتے ہیں سرداری چاہتے ہیں آپ کو دے دیتے ہیں لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں مطلب یہ نہ کہیں کہ بتوں کی عبادت نہ کرو آپ بھی تھوڑا بہت بتوں کو سلام کر لیا کریں تاکہ ہم مل کے رہیں یہ انہوں نے سلو کی بات کی اور اسلام مذہب تو سب سے زیادہ سلو پسند ہے یہ سوال آپ لوگ سمجھ گئے اب جواب سمجھنے کی ضرورت ہے اسلام سلو پسند مذہب ہے لیکن اسلام اپنے اصولوں کو بیچنے کا بیچنے کا اپنے اصولوں کے بیچنے کے حق میں نہیں ہے اب یہ تو سلو نہیں ہے کہ آپ اپنا توحید والا مذہب چھوڑ دیں تو ہم تمہیں سلوٹ کریں گے آپ لوگ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں ہم اور تم ایک ہیں آپ لوگ جہاد کا نام نہ لیں ورنہ ہم دہشت گردی کا لقب آپ کو دیں گے جہاد کا نام نہ لیں پھر ہماری آپ کے ساتھ سلو ہے تو یوں سلو نہیں ہو سکتی اصول کو ختم کر کے سلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی یہ انہوں نے سلو کی بات کی بہت سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح حدیبیہ کو اپنے مطلب کی استعمال کرتے ہیں صلح حدیبیہ میں اصول نہیں توڑے گئے اگلے سال عمرہ کر لیں گے جو جی ٹھیک کر لیں گے جی، آپ کا بندہ ادھر آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے کہا نہ واپس کرو صاحب اور ہمارا بندہ مدینے گیا تو آپ واپس کر دینا آپ نے کہا واپس کر دیں گے صحابہ نے کہا حضرت ہمارا بندہ جب جائے گا تو وہ کیوں نہیں واپس کریں گے آپ نے فرمایا ہمارا بندہ جائے گا کیوں مکہ میں جب جاتا ہے مکہ میں تو ہمارا ہے ہی نہیں بس انہیں گئی ہے نا کیوں جاتا ہے مکہ میں تو وہ ایک سال میں گئی سلو ختم ہو گئی اور اگلے سال عمرہ کریں گے ٹھیک ہے اگلے سال کر لیں گے سلو جہاں بھی ہوئی ہے وہ ایک عام معاملاتی لحاظ سے تعاون کی سلو ہوئی کہ ہم آپس میں دونوں مل کر مخالف کو ساتھ جنگ کریں گے جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوئی مدینہ کے یہ سلو یوں ہوئی کہ جنگ بندی کرتے ہیں آئندہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے جیسے صلح حدیبیہ میں سلو ہوئی لیکن یہ سلو نہیں ہوئی کہ اے نبی آپ بھی بتوں کی عبادت کریں گے ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے آپ نماز روزہ توحید کا درس نہ دیں ہم بھی آپ کے ساتھ خوش ہیں ایسی سلو سلو نہیں ہے پھر پیغمبر کے آنے کا مطلب کیا ہے دنیا میں کہ توحید پر بھی سلو ہو گئی رسالت پر بھی سلو ہو گئی سب چیزوں پر سلو ہو گئی تو یہ مفہوم سمجھنا چاہیے جیسے میں نے جمعے میں رحمت للعالمین کا مفہوم سمجھایا ہے کہ رحمت للعالمین کا مطلب ہے ادھر سے گرفتار آیا آپ نے معاف کر دیا رحمت اللہ عالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کو لوگ گستاخی کریں گالیاں دیں اور آپ کہیں کہ یوں معاف ہے نہیں اس میں تو حکم آپ دسواں پارا پہلا نبی آپ کے دشمن منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں تو آپ نے اگر ان سے رضامندگی کی بات کر بھی دی خوش ہو بھی گئے آپ تو میں ان سے راضی نہیں ہوں جو آپ کے بے ادب اور گستاخ ہیں تو سلو کا مطلب الگ ہے کہ فروئی مسائل میں سلو ہو گئی جنگ بندی ہو گئی ہم آپس میں مل جل گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ مسلمان اپنے ایمان سے بھی دستبردار ہو جائیں تب سلو ہو رہی ہے اسلام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین لقب نہ کہیں ساتھ آپ اپنے پیغمبر کا نام لیں جیسے آج کل کفر کا نعرہ چل رہا ہے آپ اپنے پیغمبر کا نام لیں رحمت اللہ عالمین کہیں سیرت کہیں سورت کہیں سب کہیں آپ خاتم النبی جین نہ کہیں کیوں کہ ان کے موقف کی تردید ہوتی ہے نا وہ تو ختم نبوت کے قائل نہیں اس کے بعد اور نبی کے قائل ہیں تو یہ جو سلو ہوتی ہے یہ بھی فروئی مسائل میں سلو ہوتی ہے جنگ بندی ہو گئی ہم مل جل کر کریں گے رہی بات یہ کہ توحید پر سلو کہ آپ اللہ کی دعوت ہی نہ دیں آپ قرآن کو ہی بیان نہ کریں آپ جی فکر آخرت کو بھی بیان نہ کریں آپ حساب و کتاب کو بھی بیان نہ کریں جو قرآن کے مضامین ہیں یہ نہ بیان کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں یوں سلو نہیں تو بات یہ ہے یہاں پر بھی یہ سلو کا درس دینے کے لیے آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں توحید بھی ہوگی ساتھ بتوں کی بات بھی ہوگی ہم سرداری بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے تو آپ نے سلو نہیں کی بلکہ قرآن مجید نے ان کے جواب میں سخت لفظ استعمال کیا اے کافرو تم جس کی عبادت کی بات کرتے ہو ہم ہرگز نہیں کریں گے بتوں کی عبادت اور تم بھی شرک پر ہو تو ہمارے معبود کی عبادت نہیں کر سکتے ہو کرو گے تو قبول نہیں ہے شرک سے دوری کے بعد توحید میں داخل ہو سکتے ہو اس کے بعد سورہ نصر نصر کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا یہ سورت مدنی ہے مدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد صورت نازل ہوئی میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ کچھ قبائل جو مکہ کے ارد گرد آباد تھے وہ خاموش تھے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہوتے ہیں نا سائڈوں میں بیٹھنے بیٹھنے والے بندے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کا یہ نظریہ تھا کہ مکہ کو کوئی فتح نہیں کر سکتا مگر وہی کر سکتا ہے جو اللہ کا سچا پیغمبر ہوگا ہم دیکھتے ہیں یہ اگر سچا پیغمبر ہے جو مدینے میں چلے گئے ہیں اگر یہ سچے پیغمبر ہوئے تو مکہ کو یہ فتح کر لیں گے مکہ والے تسلیم ہو جائیں گے تو ہم اس وقت پھر مسلمان ہو جائیں گے کہ جو ہمارا ایک نظریہ اور سوچ ہے کہ مکہ کو جو فتح کرے گا وہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے چنانچہ جب مکہ فتح ہوا آپ کے ساتھ دس ہزار لشکر تھا مقابلہ کوئی خاص کوئی خاص نہیں ہوا وہ جہاں کوئی تھوڑی ایک دو باتیں ہو گئیں وہ جذباتی سی باتیں تھیں اس طرح تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی جا انصر اللہ والفتح اللہ کی مدد آئی اور فتح ہو گیا مکہ اب آپ دیکھیں گے لوگوں کو ید خلون فی دین اللہ افواجہ کہ لوگ داخل ہوں گے اللہ کے مذہب اور اللہ کے راستے میں یعنی اسلام میں فوج در فوج وہ کوئی سات سو کے لگ بھگ لوگ تھے جماعتوں میں اور قبائل کے لحاظ سے جنہوں نے یہ معاہدہ اپنے کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ مکہ فتح ہو گیا تو ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں گے اے نبی آپ شکرانے کے طور پر اللہ کے خوب تعریف کیجئے لکھا ہے مفسرین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی بہت خوب عبادت کرتے تھے لیکن اس کے بعد عبادت میں اور آپ نے اضافہ کر دیا ہے حتیٰ کہ شکرانے کے نفلوں میں آپ کی پنڈلیاں مبارک سوج جاتی تھیں میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ سنت پر عمل کرنا عشق ہوتا ہے ہماری تو ایک دن بھی پنڈلیاں نہیں سوجی اور پنڈلیاں سوجتی ہیں مجاہدے کے بعد جب امریکہ جاتے ہیں نا تو راستے میں بارہ گھنٹے کا سفر پھر فلانی جگہ فلائٹ ہوتی پھر پنڈلیاں سوج جاتی ہیں کہ خون کی گردش صحیح نہیں ہوتی نا جب لمبے نفل ہوں گے تو تین سپارے تہجت میں تلاوت ہوگی نا جی اور خون کا دورانیہ اپنی مرضی سے گردش نہیں کرے گا تو پھر پنڈلیاں سوج جاتی ہیں کبھی اس سنت پر بھی عمل کیا جائے تو صحیح معرفت نصیب ہوتی ہے تو آپ نے اس کے بعد شکر خوب ادا کرنا شروع کر دیا کہ الحمد میرا آبائی علاقہ بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا میرا آبائی علاقہ بھی اللہ نے مجھے دے دیا جو بیسویں پارے میں نا ان الزی فرضا کل قرآن علامات اے نبی آپ ہجرت کر رہے ہیں ہم نے اپنے ذمہ یہ لازم کر لیا ہے کہ ان قریب آپ کو اپنے علاقے میں واپس لے آئیں گے اور آپ کا علاقہ آپ کو دے دیں گے ان الزی فرض علی کل قرآن بعض حضرات اس عید کے تحت یہ بیسویں پارے کی لکھا ہے کہ جو شخص اپنی انگلی کے ساتھ بیت اللہ شریف کے اوپر یوں لکھ دیتا ہے دیو کسی دیوار پہ بھی ان الزی فرد علی کل قرآن الراد کا علامات تو اس نیت سے کہ اللہ مجھے دوبارہ حاضری نصیب کرے دوبارہ ضرور ہوتی ہے اس کا وہ مفہوم یہ بھی ہے کہ دوبارہ مکہ میں آپ آئیں گے اس کا مطلب تو یہی ہے نا آپ مدینہ جا رہے ہیں دوبارہ مکہ میں آئیں گے تو آپ ایک دفعہ مکہ آئے تو لکھ رہے ہیں دوبارہ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے بڑا تعلق تھا قدر کرتے تھے حالانکہ یہ چھوٹے سے عمر میں تھے بڑے بڑے صحابہ نے بعض دفعہ اعتراض کیا کہ عبداللہ ابن عباس کے بڑا مقام ہے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق <coughs> کہ ہاں حضرت عمر فاروق بہت سمجھدار بہت سمجھدار کبھی بات ہوتی بھی رہتی ہے کہ وہ دور اندیش اور ہر چیز کو سمجھنے والے اور بادشاہ کے اندر یہی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اذہان عالیہ کا مالک ہو بادشاہ دور اندیش اذہان عالیہ کا مالک ہو اب دوستو یہ دنیا سے بات رخصت ہو چکی ہے ایسی دنیا شہر شاہ سوری ہے ان کو یاد نہیں کرتی وغیرہ <clears throat> تو آپ نے ایک اجتماع بلایا اجتماع بلایا تو کہا عبداللہ یہ جو اعزاز انصر اللہ والفتح میں جب صورت آپ بیان کی حجت الوداع میں یہ آپ نے دوبارہ دہرائی یہ صورت تو ابو بکر رونے کیوں لگ گئے تھے تو ساروں نے کہا جی حضرت پتہ نہیں پتہ نہیں تو اس طرح یہ صورت کا وجہ کیا تھی تو عبداللہ ابن عباس سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی کامیابی کی اطلاع تھی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اے پیغمبر جس مشن کو دے کر ہم نے آپ کو بھیجا تھا وہ پورا ہو گیا ہم ان قریب آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ساتھیوں کو کہ اب بتاؤ یہ تفسیر کوئی اور بتاتا ہے تو اس لیے میں عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب رکھتا ہوں کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن بنایا ہے یہ صورت جا نصر اللہ اس میں فتح مکہ وغیرہ اگلی صورت ہے سورہ لہب لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ اور اس میں ہوا یہ کہ اتفاق سے اس کا نام تو آپ کے چچے کا عبد العزہ تھا ابو لہب اس کا لقب پڑ گیا وہ خوبصورت زیادہ تھا رنگ بڑا سرخ تھا تو شولوں والا حسن والا یوں کہا لیکن عربی گرامر کے لحاظ سے وہ فٹ یوں ہوا کہ اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے ادبی کی اللہ نے اس کا جواب دیا تو اس کا نام وہ جہنم کے آگ کا نام بھی لہب ہے اور اس کا نام ابو لہب تھا وہ دونوں چیزیں آپس میں فٹ ہو گئیں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر پر یہ کہا تھا کہ الحاظہ یا محمد تبت تبت لگیا کہ آپ نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے کہ توحید کا درس دیتے ہیں پہلی تقریر پر جب تین سال کے بعد آپ کو اعلانیہ تبلیغ کرنے کا ایجن ہوا تو اس کو صفحہ پر آپ نے کہا تھا پیچھے کوئی بندہ آ رہا ہے میں اگر بتاؤں تو مانو گے یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے وغیرہ کسی نے تو تصدیق بھی کی ابو بکر جیسے اور بعض نے اس طرح اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ آپ ہمارے پیغمبر کو بد دعا دیتے ہیں آپ کے ہاتھ ٹوٹیں تو تباہ ہو تیرا مال اولاد تیرے کام نہیں آئے گی تیری بیوی بھی اسی طرح تباہ ہو جائے گی جہنم میں دائیں گے دونوں میاں بیوی ایسے ہی ہوا چنانچہ یہ جو ہے چند دن بعد اس کو تعاون کی بیماری لگی اور وہ گلٹی سی بنی وہ پھر بدبو آنے لگی پھر لوگوں نے بچوں نے اس کو گھر سے دور پھینک دیا پھر وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا پھر بدبو آتی تھی پھر کوئی اٹھانے والا نہیں تھا پھر کوئی گڑا کھودا اور لکڑیوں کے ساتھ دھکا دے کے اس کے اندر ڈال کے اوپر سے پتھر لوگوں نے دب دیا ابو لہب کا یہ ہوا اور اس کی بے بیگم ام جمیل یہ جو ہے کانٹے شانٹے جمع کر کے علیہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی تو گئی اور کانٹے اٹھائے وہ جو لکڑیاں وغیرہ تو رسی اتفاق سے پھنس گئی گلے میں وہ وزن پیچھے چلا گیا یہ پھنس گئی ادھر ہی مر گئی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے